رہیے جہاں میں شوق سے رہیے جہاں میں شوق سے پر آجزی کے ساتھ رہیے جہاں میں شوق سے پر آجزی کے ساتھ بندہ ہی بن کے رہیے یہاں بندگی کے ساتھ بندہ ہی بن کے رہیے یہاں بندگی کے ساتھ نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیس نیکی بدی کا دھیان ہمیشہ رہے انیل رہتے ہیں دو فرشتے سدا آدمی کے ساتھ رہتے ہیں دو فرشتے سدا آدمی کے ساتھ ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے ایک گوشے مشغول خدا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے میری ادنا سے بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے جو بھی سرزد ہوئی آمین جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو آمین نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت کا بات اسی پہ تو ہوتے ہی مستقل نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے امام امام اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت یہ شیر حضرت آپ کے لیے بہت آپ کے نظر ہے سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر مقرر سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے مکتا پیش کر رہا ہوں مکتا ہوں خاص طور سے توجہ چاہوں گا چھوڑ دے جھوٹے کا سہارا ہے انیس چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا ہے انیس آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے چھوڑ دے جھوٹے خدا کا سہارا نی آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہے ماشاء اللہ ابھی